كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا طلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون بزرگو بھائیو اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی زید حد ڈرمی اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والے ان کے اوپر عذابات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کئی ایک واقعات اور کئی ایک قصے ان کی نافرمانی کا اور نافرمانی کی صورت میں ان پر آنے والے عذاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قساوت قلبی کا ان کی سنگ دلی کا اور ان کے دل کے سخت ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بنو اسرائیل کو مختلف طریقوں سے تمبی کی جاتی رہی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذابات آتے رہے اور ان کی نافرمانیوں کے اوپر ان کو سزائیں دی جاتی رہی اس کے باوجود بھی ان کی سنگ دلی دور نہیں ہوئی ان کے دلوں میں جو سختی تھی ان کے دلوں میں جو قساوت زد اور ہٹ درمی تھی اس وہ دور ہی نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں تم قصد قلوبکم من بعد ذالک پھر سخت ہی رہے تمہارے دل اس کے بعد بھی یعنی یہ سارے حالات آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی ساری تمبیحات کے بعد بھی تمہارے دلوں کی سختی نہیں گئی تمہارے دلوں کی سختی باقی ہی رہی او اشد وہ سختی پتھر کی طرح سے ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تمہارے دل سختی کے اعتبار سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے پتھر سخت ہوتا ہے یوں کہیے تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے بلکہ تمہارے سینوں میں پتھر ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ پتھر سے زیادہ بھی تمہارے دل سخت ہے تو یہ جانی ہوگا تو پھر سخت ہی رہے تمہارے دل ان سب حالات کے بعد بھی اور وہ پتھر کی طرح سے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے پتھر سے زیادہ کیوں سخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل آگے ارشاد فرمائی کہ پتھر یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں عام طور پر پتھروں کی تین قسمیں ہوتی ہے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان پتھروں سے جو ہے ندیاں بہہ پڑتی ہے ان پتھروں سے پانی نکلتا ہے اور بہت ساری مقدار کے اندر وہ پانی بہتا ہے چنانچہ ندیاں وغیرہ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر پہاڑوں سے نکلتی ہے تو پہاڑ اور پتھر بھی کسی نہ کسی طرح کا اثر قبول کرتے ہیں کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اثر قبول کر کے اپنے آپ میں سے پانی نکالتے ہیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے بانس پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو سخت ہوتے ہیں مگر وہ بھی پھٹتے ہیں اور ان میں سے کچھ نہ کچھ مقدار میں پانی نکلتا ہے اگرچہ وہ مقدار تھوڑی ہوتی ہے مگر کسی نہ کسی درجے میں وہ پتھر اثر قبول کرتے ہیں اور ان سے بھی کچھ نہ کچھ مقدار میں پانی نکلتا ہے جیسے بہت سارے پتھروں میں سے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے ٹپکتا رہتا ہے اور بانس پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اور سخت ہوتے ہیں ان سے پانی نہیں نکلتا مگر وہ بھی بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں چنانچہ پہاڑوں سے بسا اوقات بڑی بڑی چٹانیں لڑک کر کے جو ہے نیچے آ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا نتیجہ ہے پتھروں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا اثر ہوتا ہے تو بڑی بڑی چٹانیں بڑے بڑے پتھر جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف لڑک آتے ہیں تو پتھروں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی درجے میں اثر قبول کرتے ہیں بعض پتھر تو جو ہے ان میں انفیالی کیفیت اور اثر قبول کرنے کی کیفیت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ان سے بڑی بڑی نہریں بڑی بڑی ندیاں نکل پڑتی ہیں اور جو ہے بڑی بڑی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں اور خوب پانی جو ہے ان سے بہتا ہے بعض پتھروں میں یہ انفعالی اور اثر قبول کرنے کی صلاحیت اس سے کم ہوتی ہے لیکن ان سے بھی تھوڑا بہت پانی جو ہے نکلتا ہے اور بعض پتھروں میں سے پانی نہیں نکلتا ان میں انفعالی اور اثر قبول کرنے کی کیفیت کم ہوتی ہے لیکن وہ بھی جو ہے بسا اوقات اللہ کے خوف سے متاثر ہو کر کے اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو پتھروں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے اوپر بھی کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے تمہارے قلوب تو اتنے سخت ہے کہ کسی طرح کا اثر قبول ہی نہیں کرتے تمہیں سمجھایا جائے تمہیں ڈرایا جائے تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھیجا جائے مگر تم تو کسی طرح کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہو سابق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے واقعات ان کی نافرمانی کے ان کی ضد کے ان کی حد دھرمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آتا پھر وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے مگر پھر چند دنوں کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے مکر جاتے اور اپنی اصل روش کے اوپر اور اپنی اصل فطرت کے اوپر آ جاتے پھر وہی بغاوت وہی ناپرمانی اور وہی سرکشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ان کی زندگی کے اندر آ جاتی تو ان میں تو ماننے کی اثر قبول کرنے کی ذرہ برابر کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے قلوب تو سنگ دل ہے پتھروں جیسے ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر سخت ہی رہے تمہارے دل ان سب حالات کے بعد بھی اور تمہارے دل تو پتھروں کی طرح سے ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اس لیے کہ وہ ان من الحجارتی بے شک بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ لما تجر ال انہار کہ ان پتھروں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں نہریں بہ پڑتی ہے وہ ان منہا لما یا اور بے شک بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں فیخرو جو بن الماں تو اس سے کچھ نہ کچھ پانی نکل آتا ہے وہ ان منہا لما یحب من خشیت اللہ اور بے شک بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف لڑک آتے ہیں تو یہ تین طرف پتھروں میں سے جو ہے یہ تین طرف پتھر جو ہے ان تین قسموں میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کے ہوں گے تو خلاصہ یہ کہ ان پتھروں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تم میں تو ان پتھروں جیسی بھی صلاحیت نہیں ہے اس لیے تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ کسی طرح کی بات ہی نہیں مانتے عما اللہ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری سن دلی دنیا کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات تم یہاں نہیں مانتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دنیا کے اندر جو ہے مکر رہے ہو اور اللہ کی اطاعت سے بھاگ رہے ہو لیکن یاد رکھو تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں تمہارے عملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا اس وقت تمہارے سارے کرتوتوں کا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جس کو تم کرتے ہو تمہارا ہر ہر کام تمہاری ہر ہر حرکت تمہاری ہر ہر سکنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے علم میں ہے تمہارا معمولی سے معمولی کام بھی تھوڑی دیر کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے تم اپنی زبانوں سے جو بول بولتے ہو اپنے اعضا سے جو کام انجام دیتے ہو وہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے آدمی کوئی بول ایک لفظ اپنی زبان سے بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کوئی بول نہیں بولتے مگر جو آدمی انسان اپنی زبان سے کوئی بول نکالتا ہے اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نگہبان موجود ہے اس کے اس بول کو وہ اپنے دفتر کے اندر فوراً ٹپکا لیتا ہے فوراً لکھ لیتا ہے جو بول اپنی زبان سے نکالا اس فرشتے کو جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس کے دفتر اس کے رجسٹر کے اندر وہ بول فوراً ریکارڈ کر لیا جاتا ہے تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری محفوظ ہے روز قیامت جب آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے جو ہے کیا کیا کرتوت جو ہے انجام دیے ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کیا کیا گل کھلائے ہیں انسان جو ہے اپنے نام عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کھلا ہوا دیکھے گا تو تعجب ہوگا کہ اس میں تو میری ہر ہر چیز لکھی ہوئی ہے چھوٹی بڑی کسی چیز کو بھی اس نامہ اعمال نے چھوڑا نہیں ماری حاضر کتاب انسان جب نامہ اعمال کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھلا ہوا دیکھے گا تو وہ کہے گا مالی حاضر کتاب اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا لا يغادر ولا الا کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے ساری چیزیں اس نام اعمال نے اور اس دفتر اور رجسٹر نے تو ساری چیزیں ہی محفوظ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وم اللہ اس دنیا مختصر سے زندگی میں جو ہے اپنے نفس کے چونچلے پورے کر لو اللہ سے بغاوت اللہ کے سرکشی کے ساتھ یہ زندگی گزار لو لیکن اللہ کے یہاں تمہاری ساری باتیں محفوظ کی جاتی ہے روز قیامت تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان باتوں سے جس کو تم کرتے ہو آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب کیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہ یہود یہ اہل کتاب جو ہے ایمان لے آئے کیونکہ مشرقین اہل کتاب کو جو ہے یعنی بلند نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ بھائی ان لوگوں کے پاس آسمانی علم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حرص تھا کہ یہ اگر ایمان لے آئیں یہ مسلمان ہو جائیں تو اس کی وجہ سے جو ہے مشرقین بھی ایمان لے آئیں گے مسلمان ہو جائیں گے ان کے ایمان لانے سے بڑا فائدہ ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شوق رہتا تھا حرص رہتا تھا اور آپ اس کے لیے محنت بھی کرتے تھے اور حضرات صحابہ بھی اس بات کے فکر مند رہتے تھے کہ یہ جو ہے کسی طرح ایمان لے لے آئے ان کو سمجھاتے ان کے سامنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں بتاتے خوب محنت و کوشش کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام یہ اہل کتاب ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں حضرات صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کیا تم اس بات کی امید کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے اور تمہارے کہنے سے یہ ایمان لے آئیں گے تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ قوم مان جائے گی اور یہ قوم جو ہے تمہاری باتوں کو سن کر اور تمہاری باتوں کو دلوں میں اتار کر کے ایمان لے آئے گی تم ایسا سمجھتے ہو تم ایسا خیال کرتے ہو یہ ماننے والی قوم نہیں ہے یہ تو حد درمی رکھنے والی قوم ہے یہ تو ضدی قوم ہے یہ تو وہ قوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو براہ راست ان میں سے ایک گروہ نے سنا تھا اس کے باوجود وہ علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے سابق میں یہ واقعہ گزرا کہ علیہ السلاۃ والسلام جب توریت لے کر کے ان کے درمیان گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ دور پر بلایا موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس چلہ کھچوایا چالیس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے وہاں گزارے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی اپنے قوم کے اندر لے کر کے گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور یوں کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے ہمیں تو اللہ کہ ہم نے موسا کو کتاب دی ہے تو ہم تو مانیں گے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے جو ہے بارہ آدمی ان میں سے منتخب کیے اور بارہ آدمیوں کو لے کر کے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آسمان سے ندا آئی کہ بھائی ہم نے یہ موسا کو تورات دی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے یہ کیا پتا کہ اللہ کی آواز ہے ہم تو اللہ کو دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے رہے ہوں ہوں کہہ تو تو ہم سچ مانے واقعی اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس وقت اللہ کا قہر ان کے اوپر نازل ہوا میں سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ گزرا اسی کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید میں دیا کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی بات کو سن کر بھی پھر جاتی ہے جنہوں نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سنا تھا اس کے باوجود اس کو بدل دیا اس کو نہیں مانا اللہ کی طرف سے ان کو باور کرایا گیا اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ جو توریت موسا تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے انہوں نے بذات خود ان کے ایک گروہ نے ان کے بارہ لوگوں نے سنا تھا اور قوم کو آ کر کے بتلایا تھا کہ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کے باوجود اللہ کے اس کلام میں انہوں نے رد و بدل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں تحریف کر دی اور اللہ کے کلام کو اپنی عرصے حالت پر باقی نہیں رکھا یہ تو وہ قوم ہے کہ جو براہ راست اللہ سے سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر انہوں نے رد و بدل کر دیا اس قوم سے تم کیا امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات کو مانیں گے اور ایمان لائیں گے یہ ماننے والی قوم نہیں ہے کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے وقد كان فريق منهم حالانکہ ان میں ایک گروہ تو ایسا تھا کہ يسمعون كلام کلام اللہ وہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سن رہے تھے یعنی انہوں نے خود سنا تھا اللہ کی بات کو کہ اللہ نے کہا تھا کہ توریت جو میں نے دی ہے علیہ والسلام کو میرا کلام ہے اور تمہارے لیے دستور العمل ہے یہ انہوں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا تھا اس کے باوجود ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه پھر اس میں وہ رد و بدل کر رہے تھے جانتے بوجھتے یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے کلام میں تحریف ہو رہی ہے یہ جو ہم اب اللہ کے کلام میں اپنی باتیں شامل کر رہے تھے یہ نہیں کہ بھولے تھے ان سے اللہ کے کلام میں کوئی بات داخل ہو گئی نہیں قصدن بل ارادہ جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو خلط ملت کر دیا وہم یعلمون اور وہ جان رہے تھے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کتنا سنگین کتنا خطرناک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی شدید یہ نافرمانی ہے اس کو جانتے ہوئے بھی یہ کر رہے تھے سب احساس کے باوجود یہ اللہ کے کلام میں تحریف ہے یہ جو اللہ کے کلام میں رد و بدل بال ارادہ کر رہے تھے اور اس گناہ کی سنگینی کا انہیں احساس تھا اس گناہ کے خطرناک ہونے کا ان کو احساس تھا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کتنا خطرناک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کتنی زبردست گستاخی اور بے ادبی ہے سب کچھ جان رہے تھے سمجھ رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا تو جو ایسے سنگ دل ہوں اور جن کے قلوب اتنے سخت ہوں اور جن کے دلوں میں اتنی فساوت اور سختی بھری ہوئی ہو ان سے تم کیا امید رکھو گے کہ وہ تمہاری بات مانیں گے اور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے ان سے سما رکھنا اور ان سے ایمان کی امید رکھنا بیکار ہے یہ اگرچہ تمہارے سامنے یوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان لائیں مگر یہ دلوں کے سچے نہیں ہیں وَإِذَا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے تمہارے سامنے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں اور ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لاتے ہیں لیکن یہ فقط منہ زبانی کہتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے جب یہ اپنے سرغنوں کے پاس جاتے ہیں تمہاری مجلسوں سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اٹھ کر جب یہ اپنے سرغنوں میں اور اپنے لوگوں کے اندر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے مذاق کر رہے تھے ہم تو ایمان نہیں لائے اور یہ کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کے کے دلوں اندر ایمان نہیں تھا تو مسلمانوں کو یقین دہانی کرانے کے لیے کہ ہم سچے پکے مومن ہیں کبھی کبھی توریت کی باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت اور خوشخبری جو ہے دی گئی ہوتی تھی توریت میں انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں فرما رکھی ہے طوریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں کہ آخری زمانے کے اندر ایسے شخص پیدا ہوں گے جن میں یہ یہ نشانیاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی نبوت سے سرفراز فرمائے گا ان کا نام محمد ہوگا یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوریت میں انجیل میں نازل فرمایا ہے اس لیے یہود نصارہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں انہیں ذرہ برابر شک نہیں تھا یہ اچھی طرح جانتے تھے سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں مگر ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے خود اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا اللہ کتاب یا کما یا عرفون ابنا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے یعنی یہود جن کو اللہ نے کتاب یعنی تورات دے رکھی ہے نصارہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب یعنی انجیل دے رکھی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب یعنی تورات اور انجیل دے رکھی ہے یا وہ پہچانتے ہیں محمد کو کما یا عرقون ابنا جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں باپ جس طریقے سے اپنے اولاد کو پہچاننے میں کوئی ستا نہیں کرتا اور یہ میرا لڑکا ہے ہماری اس سلسلے میں اس کو ذرہ برابر شک نہیں ہوتا بہت یقین کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا ہے اس میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح باپ کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اور پہچاننے میں کوئی خطا نہیں کرتا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں یہ کوئی خطا نہیں کرتے ان کو پوری طرح یقین ہے کہ اللہ کے رسول ہے کیونکہ اللہ نے تورات میں انجیل میں ساری نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر رکھی ہیں تو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں اور دلوں کی گہرائیوں تک اس بات کی اتری ہوئی تھی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں مگر ضد کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے بس ان کو یہ ضد تھی کہ نبوت تو ہمارے اندر آ رہی تھی یہ قریش میں جو ہے کیسے چلی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کیسے چلی گئی نبوت تو ہمارے خاندان میں ہونی چاہیے بس اس ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے ورنہ جانتے اچھی طرح سے تھے تو یہ جو بشارتیں تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کی گئی تھی کبھی کبھی یہ منافقین جو مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور ہم جو ہے ایمان لائے ہیں یہ باور کرانے کے لیے یہ یقین دہانی کے لیے کبھی وہ بشارتیں مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں ایسا ایسا لکھا ہے پھر جب یہ مجلسوں سے اٹھ کر کے یہودیوں کے پاس جو کلم کھلا جو ہے کافر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے ان کے پاس جاتے تھے تو وہ یہودی ان سے کہتے تھے کہ تم کیسے بے وقوف ہو کہ مسلمانوں کو ہمارے اندر کی ساری باتیں بتا دیتے ہو ہماری طورت سے ان کے متعلق جو لکھا ہے وہ ان کو بتا دیتے ہو تو ان کو یہ ساری باتیں چل جائے گی تو وہ روز قیامت جو ہے ہمارے سامنے اللہ کے ہمارے مقابلے میں اللہ کے سامنے حجت کریں گے کہ اللہ ان کو معلوم تھا اس کے باوجود ہمارے اوپر ایمان نہیں لائے گا تو تم بیوقوف ہو کے ایسی باتیں ان کو بتا دیتے ہو ہماری اندر کی باتیں اور ہماری کتاب اور تورات اور انجیل کی باتیں ان کو نہ بتاؤ ورنہ روز قیامت وہ ہمارے سامنے ہمارے مقابلے میں اللہ کے سامنے حجت کریں گے اور اللہ کے سامنے ہم سے جھگڑیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے تمہیں اتنی عقل نہیں ہے تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے اس طرح ان منافقین کو وہ ڈاٹا کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہ وہینہ من آمن جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں اور اپنے ایمان کی یقین دہانی کے لیے بعض مرتبہ اندر کی باتیں بتا دیتے ہیں تو پھر جب یہ اپنے سرغنوں کے پاس جاتے ہیں وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ اور جب ان میں کا بعض بعض سے تنہائی میں ملتا ہے یعنی اپنے سرغنوں سے یہودیوں سے ملتے ہیں تو قالو وہ ان کے سرغنے وہ کھلے یہودی کھلے کافر ان سے یوں کہتے ہیں کیا تم بیان کر دیتے ہو ان کو ایسی باتیں بما فتح اللہ علیکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کھولی ہے یعنی اللہ نے تورات میں تمہیں جو باتیں بتائی وہ تم ان کے سامنے بیان کر دیتے ہو لیو کم بھی ربکم ایسی باتیں تم ان کو بتا دیتے ہو تو پھر روز قیامت تمہارے پروردگار کے سامنے وہ تمہارے اوپر حجت کریں گے کہ اللہ ان کو معلوم تھا افلا تعقلون کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے اس لیے ہمارے اندر کی باتیں ان کو بتایا نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کے بتانے نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو تو سب معلوم ہے اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون کیا یہ وہ یہ بات نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ بھئی اندر کی باتیں مت بتاؤ ورنہ روز قیامت اللہ کے سامنے ہمارے اوپر حجت کریں گے تو اللہ کے سامنے حجت کی کہاں ضرورت ہے اللہ کو تو سب معلوم ہے جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں اولا يعلمون کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ ما يسرون وما يعلنون کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں ان باتوں کو بھی جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو بھی جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں چھپاؤ وہ بھی اللہ کو معلوم ہے ظاہر کرو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے تو بتانے نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے حد علم میں تو سب کچھ ہے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اوپر کی آیتوں میں تو ان کے علماء کا ذکر تھا ان کے جاننے والوں کا یعنی جو تورات کا اور اللہ کی کتاب کا علم رکھتے تھے ان کا حال اللہ نے بیان کیا کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی کچھ باتیں جو ہے مسلمانوں کو بتائی جاتی ہیں تو ان کے علماء منع کرتے ہیں کہ ان کو نہ بتاؤ تو ان کے علماء کے احوال کو ان کے علماء کے احوال کو اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جاہلوں کے احوال کو بیان کیا ہے ان کے جو ناخاندہ نہ پڑھے ہوئے لوگ تھے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا کہ یہ تو ان کے علماء کا حال ہے کہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی باتیں لوگوں کو بتانے سے یہ روکتے ہیں یہ ان کے علماء کا احوال ہے اور ان کے جو جاہل ہیں ان کے جو ناخاندہ لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا يظنون ان میں سے بعض ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے جو پڑھے ہوئے نہیں ہے تورات کا انجیل کا ان کو علم نہیں ہے الا امانیہ مگر چند جھوٹی ارزوں کا علم ہے ان کے پاس اللہ کی کتاب کا تو علم نہیں ہے لیکن ان کے کچھ علماء ان کے علماء نے ان کو کچھ ارزوئیں جھوٹی بتلا رکھی ہے اس کی وہ تمنا رکھتے ہیں جیسے ان کے علماء نے ان کے عوام کو یہ سمجھا دیا تھا کہ ہمیں تو جو ہے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے ہم تو انبیاء کے اولاد ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا بس ذرا سا جہنم سے گزار دیا جائے گا تھوڑے دن جہنم کے اندر گزار کر پھر ہمارے لیے تو ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہیں ایسی بات ان کے دل و دماغ کے اندر ڈال دی تھی تو بس ان کے جو عوام تھے ان کے جو جاہل تھے وہ یہی تمنا کرتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے یہ زندگی چاہے ہم کیسی گزاریں ہم تو نبی کی اولاد ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے اندر نہیں بھیجے گا ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے عوام کا ان کے جوہلا کا ان کے ناخاندہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے بس چند جھوٹی آرزوئیں جو ان کے علماء نے ان کو جو ہے دلا رکھی ہے اور جو ہے ان کو ان تمناؤں کے اندر جو ہے ان کے علماء نے ان کو ڈال دیا ہے بس وہ یہ تمنا لیے ہوئے ہیں کہ ہم کیسا بھی جیے ہمیں تو جنت کے اندر ہی جانا ہے اور وہ بالکل اس بات کا یقین رکھتے ہیں وہ تمنا جو ہے اس کو بالکل وہ سچی سمجھتے ہیں جو ان کے علماء نے ان کو سمجھا رکھا ہے تو ان کے ومن ہم امیون ان میں سے ناخاندہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر چند جھوٹی آرزوؤں کا ہم اللہ اور وہ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہوگا آگے اللہ تبارک و دونوں طبقوں کے متعلق فرماتا ہے فویل للذین یکتبون ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنے کے لیے اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرنے کے لیے اپنی طرف سے الفاظ اس میں لکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے الفاظ ان میں ملا دیتے ہیں اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مقدر میں ہلاکت ہے ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی جو ہے ان کے اس گستاخانہ رویے کی وجہ سے اور اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا بے ادبی کا کام کرنے کی وجہ سے ان کی آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہمیشہ ہمیش کی ہلاکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا فویل اللہ ایک الکتاب ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے اور پھر من عند اللہ پھر اپنے عوام سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس سے اتر کر کے آیا ہے ان کے ملائے ہوئے الفاظ ہیں یہ اللہ کی کتاب میں اپنے الفاظ بڑھا دیتے ہیں اور عوام کو یہ باور کراتے ہیں عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ ہی کا کلام ہے اور ایسا کیوں کرتے ہیں بھی سلیلہ تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا مال خریدے یعنی یہ اپنی طرف سے باتیں بڑھا کر اپنی عوام کو خوش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں عوام ان کو تحفے تحائف دیتی ہے اور عوام ان کی خدمت کے اندر جو ہے کچھ دنیا کی کوڑیاں پیش کرتی ہیں یہ دنیا کا کچھ مال ملے یہ تحفے تحائف ملے اس لیے ایسی باتیں جو ہے اللہ کی کتاب میں بڑھا دیتے ہیں کہ جس سے عوام راضی ہوں جس سے عوام خوش ہوں دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر ایسا گھناؤنا کام کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی زبردست بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ کرتے ہیں فویل الحما ایدیہم بس ہلاکت ہے ان کے لیے بس سبب اس کے کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا یہ جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ویل میں جہنم میں ان کو ڈالے گا وویل اللہ مما یکسبون اور ہلاکت ہے ان کے لیے ان کرتوتوں کے سبب جو وہ کرتے ہیں یہ جو کرتوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں میں ان کو ضائع اور برباد کر دے گا لن النار الا ایاما معدودہ یہ اپنے عوام سے یوں کہتے ہیں کہ لن النار الا ایاما معدودہ وہ جو اگلی آیت میں چند جھوٹی آرزوں کا ذکر تھا کہ ان کے علماء ان کے عوام کو چند جھوٹی آرزوئیں دلاتے ہیں اور جو ہے تمناؤں کے اندر ان کو رچا بسا دیا ہے اور ان کے عوام ان تمناؤں میں رچے بسے ہوئے ہیں ان جھوٹی تمناؤں میں اس میں سے ایک تمنا کا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کہ یہ یہود یوں کہتے ہیں لن تمسن النار الا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند ہی روز گنے چنے روز یعنی ہمیں تو جہنم میں نہیں جانا ہے بس دو چار دن جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دے گا ان کے علماء نے ان کے عوام کو یہ سمجھا دیا تو بس ان کے عوام ایسی کے اندر رچے ہوئے ہیں کہ بس ہمیں تو جہنم میں نہیں جانا ہے چند روز جہنم میں جائیں گے اس کے بعد تو اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا ہم تو نبی کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی معاہدہ کیا ہے اللہ سے تمہارا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے کوئی معاہدہ اللہ سے تمہارا ہوا ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں جنت کے اندر بھیجے گا اور جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا کہ اللہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تمہارا اور اللہ کا کوئی قول و قرار ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں ہی بھیجے گا اور اللہ اس معاہدے کی اور اس قول و قرار کی اللہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا قل اتخذتم عند اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ام تقولون اللہ ما لا تعلمون یا پھر اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جن کو تم نہیں جانتے بس ایسے ہی اللہ پر جھوٹ کہہ دیتے ہو کوئی معاہدہ ہے کہ پھر ایسے ہی جھوٹی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق باندھ لیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر بھیجے گا جہنم کے اندر نہیں بھیجے گا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اصول بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اللہ کے یہاں تو ایک اصول ہے اللہ کے یہاں تو ایک قانون ہے ہر ایک کے ساتھ اسی اصول اسی قاعدے اور اسی قانون کے مطابق کیا جائے گا چاہے کوئی آئے نبی کی اولاد ہو چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو کسی جو ہے خاندان سے کسی نصب سے تعلق رکھنے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے ایک اصول کے مطابق جو ہے کام کرے گا اور اسی قاعدے کے مطابق اس کے ساتھ روز قیامت معاملہ کیا جائے گا چاہے کوئی آ جائے بلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں یعنی کیوں تمہیں جنت کے اندر بھیجا کیوں تمہیں جہنم کے اندر نہیں بھیجا جائے گا بلا کیوں نہیں یعنی کیسے کہتے ہو کہ تمہیں جہنم کے اندر نہیں بھیجا جائے گا سن لو من جو آدمی برے کام کرتا ہے اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں یعنی ساری زندگی اس کی گناہ میں یعنی اللہ کے کفر میں گزرتی ہے اس نے ساری زندگی جو ہے کفر کے ساتھ گزاری کفر نے اس کو گھیر لیا تو جو ساری زندگی برائی کے ساتھ اللہ کے انکار کے ساتھ اللہ کے کفر کے ساتھ گزارتا ہے وہ لوگ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ اللہ کا قانون ہے وہ لدی رحم المن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے پہلے ایمان اور ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کی اطاعت کے کام اعمال صالحہ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے اصحاب خالدون وہ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا قانون جو کفر کرے گا اللہ سے بغاوت اللہ سے سرکشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اللہ اس کو جہنم میں بھیجے گا چاہے کوئی ہو نبی کے اولاد ہو دنیا کا مالدار سے مالدار شخص ہو بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والا شخص ہو اور دنیاوی زندگی اس نے بڑے ٹھاٹ ماٹ کے ساتھ اور بڑے عائش و عشرت کے ساتھ اور اپنی حکومت اور جو ہے اپنی اپنی توانائی اور زبردستی کے ساتھ گزاری ہو لیکن اللہ کے یہاں کفر کے ساتھ گناہوں کے ساتھ گیا ہے اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر بھیجے گا اور جو اللہ کے دربار میں ایمان اعمال صالحہ لے کر کے آئے گا دنیاوی سماج اور دنیاوی معاشرے کے اندر چاہے وہ کتنا گرا پڑا شخص تھا معاشرے سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن اللہ کے دربار میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ آیا ہے اللہ اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت کے اندر بھیجے گا اور جنت کے اندر بھیجنے کے بعد پھر کبھی اللہ اس کو جنت سے نہیں نکالے گا وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کیا کرتا اس لیے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمیں تو جنت ہی کے اندر جانا ہے یہ کوئی اللہ کے ساتھ تمہارا معاہدہ نہیں ہے اللہ تو ہر ایک کے ساتھ اپنے قاعدے کے مطابق معاملہ کرے گا اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایمان اعمال صالحہ لے کر آؤ گے جنت کے اندر بھیجیں گے کفر اور گناہوں کے ساتھ ہمارے دربار میں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے اندر بھیجے گا نبی کی اولاد ہونا یہ ہمارے یہاں جو ہے نجات کا سبب نہیں بنے گا ہمارے یہاں تو نجات کا سبب ہے ایمان اور اعمال صالحہ چاہے کوئی کسی نصب سے کتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور کیسی ہی خاندانی شرافت اس کو دنیا میں کیوں حاصل نہ ہو اگر اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہمارے دربار میں نہیں ہے ہم اس کے ساتھ نجات کا معاملہ نہیں کریں گے اس کی گرفت کی جائے گی اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا تمہیں نبی کی اولاد ہونا دھوکے میں نہ ڈالیں تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم نبی کی اولاد ہو تو ہم اللہ کے یہاں چھوٹ جائیں گے نہیں ہوگا نو علیہ سلاۃ والسلام کا بیٹا نو علیہ سلاۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو پانی کے طوفان کے اندر غرق کیا حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ان نبنی من اہلی کہ اللہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلی وہ تمہارے حل میں سے نہیں ہے وہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ تمہاری جماعت کے اندر نہیں ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برباد کیا اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں بیچا نبی کا بیٹا تھا لیکن ایمان نہیں لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات نہیں دی تو اللہ کے یہاں تو نجات ایمان اور اعمال صالحہ سے ہوگی ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات نہیں ہوگی دیکھیے اور اس کی بیوی حضرت آسیہ حضرت آسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات دی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزاز و اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا اور فرون اتنی زبردست حکومت کا مالک تھا لیکن ایمان نہیں لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی برباد کیا اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی تو اللہ کے یہاں تو اعزاز اور اکرام کا جو معیار ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے خاندانی شرافت دنیا کا مال و منال دنیا کے مناسب اور عہدے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعزاز و اکرام کا معیار نہیں ہے اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ تمہاری خاندانی شرافت یہ اللہ کے یہاں اعزاز و اکرام کی چیز نہیں ہے تم اونچے خاندان کے ہو کوئی بڑا منصب رکھتے ہو دنیا میں مال و منال تمہارے پاس ہے تو یہ تمہاری عزت کی اور تمہارے اعزاز و اکرام کی دلیل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تو باعزت وہ آدمی ہے جس کے پاس ایمان ہے اور ہمارے صالحہ ہے اللہ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا یا الناس و کریں اے لوگ ہم نے تمہارے اندر مرد پیدا کیے عورتیں پیدا کی وہ جالنا کم وقبائل اور پھر تمہارے اندر خاندان اور قبیلے بنائے یہ خاندان فلانا خاندان یہ خاندان اور قبیلے اللہ نے بنائے یہ کیوں بنائے اس لیے نہیں بنائے کہ ان خاندانوں کی وجہ سے تم اپنی شرافتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ میں فلاں خاندان کا ہوں اور میں جو ہے فلاں قبیلے کا ہوں اور فلانی برادری کا ہوں اللہ نے یہ شعوب اور قبائل یہ خاندان اور برادریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی اللہ نے یہ خاندان اور برادریاں فقط اس لیے بنائی ہے لتعارفو تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان قائم ہو یہ سارے ہی انسان اگر ان میں کوئی خاندان برادریاں نہ ہوتی تو ایک دوسرے کو پہچاننا جو ہے مشکل ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے یہ قبائل کا برادریوں کا نظام بنایا تاکہ تعارف برقرار رہے ایک دوسرے کی پہچان آسانی کے ساتھ ہو سکے اور تم نے اس کو عزت کا معیار بنا لیا تم نے اس کو اکرام کا معیار بنا لیا اللہ نے تو ایک برادریاں اس لیے بنائی تاکہ آپس میں تمہارا تعارف قائم رہے ورنہ عزت کا اللہ کے یہاں جو معیار ہے وہ تقوا ہے تم عید اللہ تم میں باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوا دل میں رکھتا ہے اور تقوے کا مطلب ہے ایمان اور اعمال صالحہ یعنی اللہ کو ایک مان کر پھر اللہ کے کہے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اسی کا نام تقوا ہے یہ جس میں جتنا ہوگا یعنی اللہ کی اطاعت جس میں جتنی ہوگی اللہ اتنا اس کو ایک اکرام اور اعزاز سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عزت اس کو مرحمت فرمائے گا یہ اللہ کے یہاں عزت کا معیار ہے ورنہ خاندانی شرافتیں بزرگ کے خاندان میں سے ہونا بڑے آدمی کے خاندان میں سے ہونا نبی کی اولاد میں سے ہونا یہ اللہ کے یہاں شرافت کا اور عزت کا معیار نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید میں یہ بات یہودیوں پر اہل کتاب کے اوپر کر فرمائی کہ تم جن تمناؤں کے اندر جو ہے رچے بسے ہو سن لو یہ جھوٹی تمنا ہیں جھوٹی آرزویں ہیں اللہ کا تو قانون یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ایمان اعمال صالحہ لے کر جو آئے گا اللہ اسے نوازے گا اور جو کفر اور اعمال سیاح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آئے گا وہ جو ہے برباد ہو جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات مرحمت نہیں فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کیوں نہیں یعنی اللہ کیوں جہنم میں نہیں بھیجے گا اللہ کا قانون تو یہ ہے من کسب جو آدمی برائی کرتا ہے وہ احاطت بھی اور اس کا گناہ اس کو گھیر لیتا ہے اصحاب وہ جہنم والے لوگ ہیں اللہ کے یہاں ہم فی خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان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 لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم بہت گنہ گار ہیں اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں دن کے اجالوں میں کیے ہیں رات کی اندھیریوں میں کیے ہیں کلم کلا کیے ہیں چھپ چھپا کر کیے ہیں اے اللہ تو تو ہمارے ہر گناہ کو خوب جانتا ہے اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ تو ہمیں اس سے نکال لے اے اللہ ہمارے حال پر خصوصی رحم فرما دے اے اللہ نفس و شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے اے اللہ تجھ سے تیری رحمت مانتے ہیں اے اللہ نفس و شیطان سے نجات نصیب فرما اے اللہ نفس و شیطان سے نجات نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اپنے دامن رحمت میں میں تو ہمیں لپیٹ لے اللہ اپنی آغوش رحمت میں تو ہمیں لپیٹ لے اللہ ہمارے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما اللہ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ سے مغفرت کی بھیک مانتے ہیں اے اللہ ہمیں ہمیں اپنی مغفرت سے نواز دے اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت سے نواز دے اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے نواز دے کہ اللہ تو تو بہت دینے والا ہے اللہ تو تو بہت بخشنے والا ہے اللہ تیرے خزانے بہت کشادہ ہیں اے اللہ اگر تو ہمیں دے گا اے اللہ اگر تو ہمیں نوازے گا اے اللہ تیرے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی لیکن اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اے اللہ تو ہماری بگڑی بنا دے اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اے اللہ اگر تو نے ہمیں پکڑ لیا اے اللہ تیری گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اے اللہ تو اپنی گرفت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ اللہ ہم بھی معاف فرما دے اے اللہ ہم تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ہمیں ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ اللہ ہمارے ساتھ خصوصی فضل کا معاملہ فرما اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما اللہ اس امت کو اس کی عظمت رفتہ لوٹا دے اللہ اس امت کو اس کی کھوئی ہوئی عظمت دے دے اللہ یہ امت دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اللہ ہم نے تیرے احکامات توڑے ہیں اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں اللہ ہم اپنا کیا بھگت رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ اللہ یہ امت کیسی بھی ہے لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ اللہ تجھے اپنے نبی سے بہت پیار ہے یہ اللہ تیرے نبی کو اپنی امت سے بہت پیار ہے یہ اللہ تجھے تیرے نبی سے محبت کا واسطہ یہ اللہ اب تیرے محبوب نبی کے محبوب امت کی لاج رکھ لے یہ اللہ اس امت کی لاج رکھ لے یہ اللہ تو اس امت کا کفیل ہو جا اے اللہ تو اس امت کا حامی و ناصر ہو جا اے اللہ تو اس امت کا مددگار بن جا اے اللہ اس امت کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے اے اللہ اس امت کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کی جان و مال کی اس کے عزت و آبرو کی اور اس کے دین و ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہم سبوں کے ساتھ خصوصی فضل کا معاملہ فرما اللہ ہم سبوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما اللہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہوں یہ اللہ تیرا کلمہ ہماری زبانوں پر ہو یہ اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تج سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو اے اللہ ایسے خوشگوار بہت نصیب فرما اے اللہ ایسے خوشگوار بہت نصیب فرما اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما اے اللہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اے اللہ اگر وہ پار ہو گئی بات کی ساری منزلیں آسان ہیں اے اللہ تو قبر کی منزل پار کروا دے اے اللہ قبر کی ہولناکیوں سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ قبر کی سختیوں سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے ساتھ خصوصی فضل کا معاملہ فرما اللہ ہمارے ساتھ خصوصی فضل کا معاملہ فرما یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو یا اللہ عافیت کے ساتھ ختم فرما یا اللہ ہمیں عافیت چین سکون نصیب فرما یا اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما یا اللہ ہر ایک کو صحت و قوت و عافیت نصیب فرما یا اللہ جو جس پریشانی کا شکار ہے یا اللہ اس پریشانی کو ختم فرما کر یا اللہ اس کو عافیت نصیب فرما یا اللہ ہم سبوں کو رزق حلال نصیب فرما یا اللہ حرام سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما یا اللہ رزق کی وسعت سے تو ہمیں مالا مال فرما اے اللہ رزق کے سلسلے کی اے اللہ تنگیوں سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمیں عافیت چین سکون نصیب فرما اے اللہ ہم سبوں کو اے اللہ تو قبول فرما اے اللہ درس قرآن کا یہ سلسلہ جو محض تیری توفیق سے جاری ہے اے اللہ تو اس کو بے حد قبول فرما اے اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ تو اسے بنا اے اللہ دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ تو ہمارے لیے بنا اے اللہ اے اللہ تو اس کو بے حد قبول فرما اے اللہ اللہ قرآن کی عظمت اللہ تو ہمیں نصیب فرما اللہ قرآن کے ساتھ محبت و تعلق تو ہمیں نصیب فرما اللہ قرآن معلومات کو اپنے معمولات میں تبدیل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہمارے ساتھ خصوصی فضل کرم کا معاملہ فرما جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو دعاؤں کی ہم سے توقع رکھتے ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے اے اللہ تو ہر ایک کو اے اللہ آپ چین سکون نصیب فرما اپنی شائن شان یا اللہ تو اپنا فضل نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی مرحمت فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مرحمت فرما اللہ ہم نے جو بیمار ہے ان کو شفا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 وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سیدنا و مولانا اولانا محمد اجمعین وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يضحك يعني ويهم بلسك هاي آه، كنور إيمان وصول طيب. پابندی تھی نہ ہوگی علی نے مجلس میں ارشاد میں ہے کبھی کبھی ہوتے کبھی کبھی کوئی نہیں ہوتے تو کر لیتا ہوں کبھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہی کوئی نہ کوئی کا بیان ہوتا ہی Okay. That's Okay. Uh. কিছু খেয়েছেন সে কারিগরে বড় কথা ছিল